عبید اللہ نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جب پہلے آنے والوں اور بعد میں آنے والوں کو جمع کرے گا تو بد عہدی کرنے والے ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی بد اہدی کا نشان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو انتیس